غرض نہیں ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہے اللہ پاک ان کو معاف فرما دے چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہے جن میں پرور گزارے عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی اس کا احترام نکلا اس کا و خوبی نکلا اس کی نورانیت نکلی مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں جو پرواہی کی اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی بے اطمینانی ہے بے چینی ہے انشراب ہے پوری کائنات انسانی میں صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے آسان کو توڑا مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نکل سکتا اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی سات سال کی عمر ہو گئی نماز کی پرواہ نہیں نہیں سیکھی نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان بن کے مر رہا مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں سبحان کلنا یاد نہیں اتحیات دعا قلوب یاد نہیں ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کو ضرورت نہ گزارے عالم دلیہ شامل ان ساتھوں ماں دیا میرے بندے اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے آج بھی کر رکو کر سجدہ کر میں بیٹھ کے مجھ سے ملاقات کر فرمایا میرے بندے میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریقہ کار ہے ایک ہی جاد رسول ہو سکتا ہے سر پیرا وہ سجبے میں رکھ دے آپ جی انتصاری کے ساتھ میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے اکرام نے لکھا ہے والے نے حدیث ساتھ میں آتا فرمایا فرمایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ میں انسان فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی سبحانک صبح عملہ پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی پھر الحم شریف پڑھتا ہے آواز آتی ہے آمیدنی ابھی مجدنی اب میرا میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے او میرے بندے تیرے سارے معاف کر دیے گئے فرمایا معایا پر عالم دل میں شامل نماز میری حاضری ہے اکثرات میں آج اولتما کا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز میں ہے اپنے وقت پر پڑھی جائے حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا اہتمام کیا جائے شہنشاہ کا فرمان ہے احکم الحاکمین کا فرمان ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے یہ بات نہیں مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکو کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا عدالت خدا کی لگی گناگار لوگ جہنم میں چلے گئے نیک لوگ اچھے لوگ ان کے نام ہے اچھے سابت ہوئے وہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے او اور میرے بندے تو نے میری نماز قضا نہ کی میرا چوری نہ کی اس میں کوئی چوری نہ کی آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا درجے کا باغ دے دوں کچھ لوگ اپنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے قرآن کریم پورا آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا پتا چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش دنیا دیکھے گی اپنے کرائے دیکھیں گے بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے دان لو کے اتوی تو اور میرے بندے یاد رکھی چھاتی میں سے تیرا آپ گزار کر پیچھے سے میں آمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو گئے یہ امیر کبھی تھا کوئی میرے نیک بندے سے الگ ہو جاؤ آج تم خاندان والے ضرور ہو برادریوں والے ضرور ہو سوسائٹیوں والے ضرور ہو پارٹیوں والے ضرور ہو بڑے بڑے عورتوں والے ضرور ہو بڑے بڑے مال کا ٹھیک ہے فرمایا کار ہو ٹھیک ہے بڑے بڑے ذمہ داروں ٹھیک ہے ملکوں کے حکمران ٹھیک ہے مگر آ جاؤ ممتاز میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں جنت جنت میں چلے گئے دیش کے دو میں چلے گئے دو زخمیوں کو تو کہاں محنت ملے گی بات کرنے کی ادھر بکر دیکھو آگ پر انگلی رکھو پھر آئے آئے کے سوا کے بات کرنے کا موقع ہی رہتا البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے بھائی اگر دو چلے گے تو ذکر کریں گے یار ابا جان نظر نہیں آتے امی نظر نہیں آتی فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا فلاں رشتے دار جنت میں دکھائی نہیں دیا اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے کے دو ہی ہے تیسرا تو نہیں یا جنت ہے یا دو سخت ہے کہیں گے دو وقت لے جائے جنت یہ کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا اثر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کے خلاف ورزی کی جنہوں نے پرواہ نہ کی دولت کے نشے میں رشتے دار کے نشے میں جوانی کے نشے میں حکم کے نشے میں کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی آؤ ان کا آج حال دیکھو اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا تم نے سردیوں میں وضو کیے اب اس بات میں آپ کا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو اپنے امت لوگوں کو پہچانوں گا پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے آزاد چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے چہرہ چمکے گا آنکھ چمکیں گے پاؤں چمکیں گے وزو کرنے والے آگا چمکدار نظر آئیں گے حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا جنتی دو کے کنارے سے جائیں گے درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی وہ پہچانیں گے حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا آج یہ جانمن میں جل رہی ہے میں اپنے باپ کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا آج یہ جانمن میں جل رہا ہے میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا آج جان میں یہ جل رہا ہے میرا فلانا رشتے دار فلانا ہمسایا فلانا خاندان کا آدمی فلانا برادری کا آدمی یہ آج جان میں جل رہا ہے یہ ہو کر حیران ہو کر سوال کریں گے قرآن دنیا یا سو جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً اے ابا جان اے امی جان اے بھائی جان اے بیگم صاحبہ اے خالہ جان اے نانا جان اے فلانے صاحب اے چودھری صاحب شیخ صاحب مرزا صاحب خان صاحب ملک صاحب آپ کے بڑے کاروباری آدمی تھے کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے آپ کو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے مارکیٹ کے صدر بھی تھے بڑی تجربات چلتی تھی یا کا چودھری صاحب یہ آج کیا بنی شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو خان صاحب یہ ٹھکانا کیسے ملا خان صاحب تم نے کیا گنا کیے تھے کیا جرم کیے تھے کیا تم نے سیاکاری کی تھی کیا بد کرداری کی تھی تھی گنگا تھی یادری کیا بنی کیا ہوا کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی چار آدمیوں نے تمہاری عزت بھی تھی آبرو بھی تھی مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے ان کو بہت بڑے پارٹی کے ورکر تھے بڑے بڑے عورتوں کے پائس تھے دولت تمہارے یہاں بڑی چیزیں گلیاتی یا کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی کون سا گھنونا جرم کیا وہ کون سا گھنونا ارتقاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے حدیث پاک بات میں آتا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر دائمن کے اندر سے سوئی کے ناپی کے برابر سراخ کر دیا جائے سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے جہنم میں دو لو تبکے ہے گرم عذاب بھی ہے سرد عذاب بھی ہے دوستوں تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں کبھی برف کی سیڑھی سے لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں جب دنیا کا سب عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے گرم بھی اور سرد بھی تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی اکالا ہی باغل شکایت کری جہنم میں علاجی باز نے میرے باغ کو کھا لیا ادین آئی دو سانس لے سکتی ہے ایک سانس ٹھنڈے طبقے میں مارا اور ایک سانس گرم طبقے میں مارا علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی سر کر رہا تھا تو وہ آزاد کا کیا ٹھکانا قرآن کریم کہتا ٹائم شر کل کس میں ایک چنگارا اونٹ کی طرح کلینک جمایا گوگن بدل گنو گن ری رم آ گیا جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا ستر ستر طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی آگے نیا بنتا ہے پیچھے جل رہا پھر نیا بن رہا ہے پھر جل رہا ہے سر سے لے کر پیروں تک ستر ستر جگہ سے جل رہا ہے ستر ستر جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں اس جانت حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کا تاکم مینکم ایوہ الظالون المکذبون لآکلون من شجر من زقان من لوگ کہیں گے الہی جی، ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں آواز آئے گی یہ گھاس کھا کو کھانے سے آپ باہر نکل آئیں گی قرآن کریم میں لوگ رو لیں گے اور چل جانیں گے طرح سے پانچ سو پانچ سو سال گزر جائیں گے آواز لگائیں گے گنا کل کئی مرلی مجھے پانی پانی پانی ہزاروں لاکھوں درخت گزر گئے پانی دیکھا نہیں الضبابات فشاربون عليه من الحميم گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں اور اتنے سوکھ جائیں گے میرے تیرے نبی کا فرمان ہے ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ نیچے کا اوٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا تھوڑا بات آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان لگا اس بری حالت میں دیکھ کر جنمتی لوگ ان سے سوال کرتے تھے جنتی مجرمین جنتی لوگ مجرموں سے سلام کرتے ہیں شکر کیسے یہاں پہنچ گئے کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے بات کیا بنی اللہ سچا اللہ کا قرآن سچا اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی ہے تمام سچا خدا کا تمام کے تمام دوست کی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہنے لگے من کو میلائی سل سو جرم سب سے بڑا گنا سب سے بڑا عیب سب سے بڑا کرن پر ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں میں آلو کرنے لگے لگنے کو مل مسلی ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیب چلایا کرتے تھے اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی ادھر ہم طرح طرح سے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے دکانوں کے بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے قالوا لم نك من المصلين ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے دربار میں ہم کبھی آدمی نہیں ہوا کرتے آج کیا اثر ہے کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جانم کا ٹوکرا کر کے لیے پھرتے شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے کرو گے اس پہ بھی خرچ ہوگا نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا ہے پھر پرواہ کوئی نہیں عورتیں پرواہ نہیں کرتی مرد پرواہ نہیں کرتے قبر میں دیکھ ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا مرنے مر جاتا ہے پھر قبر سے جا کر آواز لگاتے ہیں نمازی نماز اتر جاؤ قبر میت کو اتارنے کے لیے نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ نیت کو اتارا اور چودھری صاحب شیخ صاحب خان صاحب ملک صاحب ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے سے نمازی ہے پر یہ تو بتا جس کی نیت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑا کرتا تھا اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے سو سے حد کر رکھے ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں کس کا نام ہے آوان چلے گا یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام ہے آوان چلے گا گنا تیرا بہت میں کیوں اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا تمام زندگی میں سید اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا اور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں جو نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا سیدنا عثمان ذم الرحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا سیدنا علی نرقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی جو نماز کا جنازہ نہیں نہیں پڑھا علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھا سارے سال یار نہیں دے پر وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تمام عمر میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انتیس ہزار صحابہ اکرام کی جماعت میں تھے کبھی کسی نے یہ نماز کا جلادہ نہیں پڑھایا تمام آئمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جلادہ نہیں پڑھایا بلکہ میرے دعوے سے کہتا ہوں صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا کسی نے بابا فروغ الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی ان کی باردہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے پر مجھ سے تو پوچھو میں نے ڈھائی برس دودھ پلایا ہے ایک دن بغیر وزو کیا دودھ نہیں پلا جب نمازوں کی یہ حالت ہو تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہتا تاریخی ثبوت لاؤ حدیث صاحب کی کتابوں میں سے لاؤ قرآن کریم میں سے لاؤ کوئی مائی کا لال دکھاؤ تو صحیح کہ کبھی کسی سے آبی یا یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز پیدا ہوگا ان جنابوں سے تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں قانون لم کون دین اور گنا سے بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتوں کے بعد میں آئیں گے اور جنتیوں اور ہمارے رشتے داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں تم مزے کر گئے تو نماز کو جایا کرتا تھا ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے خود اقرار کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آج نماز سے پرواہ ہی نہیں کرتے بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے دولت بھی دی ہے مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے زمین جائیداد بھی دی ہے اللہ کے حضور میں سر دکانیں کو بڑی بھی تیار نہیں ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں کچھ سفید بچی تھی کچھ روکے رکھے گئے تھے بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی پتہ نہیں سفید کہاں گئی وہ روتے کہاں گئے وہ قانون ہی مٹ گیا پتہ نہیں کہاں گیا اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے کہ نماز پڑھے اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل جا کر حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا میں نے مرنا نہیں کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے اپنا عمل اپنی خبر اپنا اثر اپنے کردار تمام چیزیں اپنے ذمے رکھو بڑا کنویرواز دم تم گزرا اخرا قرآن کہتا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا جنتی لوگوں نے پوچھا جانوں نے جواب دے دیا سب سے پہلا جرم سب سے پہلا گنا سب سے پہلی خطا سب سے بڑا گنا ہمارا یہ بنا کالو یمن مسلی ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے آج کل تو ماشاء اللہ اچھے بڑے لوگ نہیں پڑھتے پیر نہیں پڑھتے ایک جگہ میں منا نماز میں جا کے پڑھتا ہوں روٹی یہاں سے پھینکتا ہے پانی یہاں سے نکالتا ہے بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے نماز ندی میں جا کے پڑھتا ہے کیا بنایا ہے اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا اور میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے بیمار ہے کمزور ہے آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے میں خود میں تشریف لائے صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین سے جھسک رہا تھا اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی لائے کئی لوگ اکڑتے ہیں جو ہم تو بڑے افسر ہیں مسجد میں کیسے آئے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں دن کے دیدار کے فرشتے بیٹھتے رہے ان کی حالت ہے کہ کون ہوتا ہے قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا اور نہ قبر میں یہ کام چلے گا قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں بیوی کا میرا دین کیا ہے وہ جواب میں ملتان کا تھی کیا بنے گا اس بات سوال ان کا ماں نبی کا تو میں تو پنجاب کا گورنر ہوں اس سے کیا بنتا ہے اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں طریقہ کار بھی الگ ہے کی بات وہاں نہیں چلتی اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ بھی نہ مرتا جتنے بادشاہ ہیں جتنے وزیر ہیں جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں یہ میرا تیرا لمبر لگواتے رہتے خود یہی بیٹھے رہتے اللہ نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک آنکھ نہیں لینے دینا جاتا ایک سانس کی مہلت نہیں ملی ندیوں نے سوال کیا ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دے دیا سار کرتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر ہے دست سر جھکا مالک سے او لو کچھ نتی او مال اپنے نظر آکر آئے گا آخر سفر کتنا بھی جیلے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑی بے پرواہی کی غفلت میں جباری تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے دو دس میں بول کر کے لیے جواب دیتے ہیں سخی دو میں یوں بولے کمارو بالمارتے ہم اس میں ہم نا نہیں پڑا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی جنتی کہتے آج میں سب پر تمہارا کھالیا بچوری ساتوں میں سب سلوا دیا ابھی ساتھ میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول پر تین سو تین سو مین لمبائی میں ہو جائے گا خود اقرار کر رہے ہیں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری سماجی مچائی ہے ہم کو سمجھتے تھے کہ یہ یوں کام ہے لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو پتا کر دیا ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں ادھر دو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں بھائی جان آپ اچھے نکلے رشتے دانو جان آپ اچھے رہے خالو جان آپ اچھے رہے ہم کو ملا سمجھا کرتے تھے ہم کو بچار سمجھا کرتے تھے ہم کو تمہیں دیوک خوش سمجھا کرتے تھے لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے تم مزے میں ہو ہم مارے گئے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کا میں فرماتے ہیں دوسرا گنا خود ہی بتاتے میں دوسرا گنا دوسرا جرم ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی محتاج کو کسی غریب کو خیرات دی نہیں سنگین دن لوگ تھے جو آیا اس کو تنخواہ دیا جو آیا اس کو تلا دیا جو آیا اس کو تلا دیا ابھی ساتھ میں آتا ہے کلماحمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح جاتا ہے جیسے آگ کے پانی انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے کے خوب لگایا کرتے تھے ہم اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے شراب کسی بہ منتی کی ہم نے نہیں چھوڑی تین بھم کی سے بہ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی ہندی بازی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا بڑا اللہ کے لیے کئی مل مسکین اللہ کے راہ پہ ہم سے جانے دینے کی ہی نہ ہو قرآن کریم ان کی زبان میں بیان کر رہا ہے قرآن سچا قرآن کو بھیجنے والا سچا جس پر قرآن لازم کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات علماء کرام نے لکھا ادھر گنڈ کھڑے ہوں گے ادھر دوستی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں برا حال ہے کہتے ہیں آ جا گخ اور ساتھ ما کے جیو لے جائیں گے ہو کہیںل تک لپٹ نکل جائیں گی قرآن کریم کا بائیس و سپارہ اٹھاؤ لوگ دوڑیں گے بھاگیں گے جان بچ جائے کما وسل کمن دارا جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے کہ بھاگنے کی کوشش کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آگ بولے گی جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا بولے گی پاکتے ہو کہ نام لے گی اور بلانے آج آ میں تیرے لیے آ رہی ہوں تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے اے نماز کو چھوڑنے والے اے جھوٹ بولنے والے اے دل میں کچھ زبان کی کچھ منافقت رکھنے والوں اور بدماشی کی بدکاری کرنے والوں رشوت لے لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں آ تمہارا ٹھکانا میں ہوں سنو فرمان ہے کامی کمنی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمایا ہزار آدمیوں میں سے ہزار آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے نہیں سونے گی دوبارہ بتا وہ جمع آتا ہوا آواز لگائے گی اکیلے چلاؤ کرا تیرا ٹھکانا میں ہوں تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں خود اعتراف کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہاں جہنم میں بڑے بڑے تین پارٹیاں دینے والے تین پارٹی کھانے والے بچوں کے ہاتھ پھیرنے والے بڑے بڑے اپنوکھا وہاں ہوں گے نا اللہ میاں آج امین بلاؤ بلاؤ تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے بڑے بڑے تعلقات تھے ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا ایک رقطے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا تیری بڑی لاری تھی بڑی رشتے داری تھی بڑی تعلق داری تھی کلر کلر آ جوں آج بلا اپنے ڈگری دوستوں کو بلا خالد دوستوں کو بلا دلی دوستوں کو بلا لے آج آج بلا دیکھو تیرے کام کون آتا ہے میرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا ٹیلی فون گیا وہی کام بنا آج آج بلا کس کو بلاتا ہے اب آزادی اب بلا لے کی پارٹی میں کر دوں گا انتظام میں نے کر رکھا ہے بھلے ہی سلا بول رہی نمی یہ لو رات پیٹ کے دریا بہ رہے ہیں میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے بلا لو گا تم پارٹی کبھی تو کر لیا تھے کبھی جو کھانے سے اکٹھے ہو جاؤ تو بڑے یہ کام کیا کرتے تھے کہ میں بھی منا لو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے لا لاس میں نے تمہارے لیے یہ دریا نو کے رات کے پیٹ کے جس بات میں آتا حضور نے فرمایا اگر ایک کترا اس پانی کا دنیا میں ناپاک پھینک دے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے مطبور کی وجہ کر رہا تھا ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے اس کے آزائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا اور جس کے آزائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں صبح کو دیر سے اٹھتا ہے رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح کھڑا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کر جانتا ہے ایک وقت کا نہیں ہزاروں نمازوں کا باغی ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ قرآن کریم کے انتیسویں سے ستارے کی ایک اور آیت ہے آخر میں عرض کر دوں میدان حسر برتا ہوگا اللہ پاک اپنا کرم فرمائے آمین کرو قیامت کا میدان لگا ہوا ساری دنیا کھڑی ہے آزمن اخلاق اسلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی تمام سے تمام لوگ زندہ اور موجود ہے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی سجدہ کرو تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے میری اپنی بات سورت نون و قلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا سورت نون و قلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا سجنے میں لکھا ہوا بلا پتیوں خاصیاتن اب خوب تمام لوگ سجدے میں گر گئے کورونی اربوں کا علاق گر گئی مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے قرآن صاحب ہے میری بنائی ہوئی کتاب نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا جھکنے نہ دوں گا جھکنا سکے گی پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں قیامت کا میدان ہے ہمارا کام بھی بن جائے مگر قرآن کا فیصلہ یا پیلے یا کیا نئی طاقت رکھیں گے بھکنے کی آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے شرم ساری شرم ساری ہے ذلت ہی ذلت ہے تباہی تباہی ہے بربادی بربادی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا رسوم سے ناراض ہے ایک حدیث میں ہے توجہ کرنا آخری حدیث حل کرنے لگا ہے ہو گیا نکلے لے جاؤ عورتوں کو بتاؤ بچوں کو بتاؤ فرمایا مدنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں کچھ لوگ اٹھے میں خنزیر کی شکل میں خنزیر کی صورت ہے وہ کہیں گے جانور تو سارے مٹی ہو گئے حساب کتاب کے بعد آواز آئے گی کل کو آبا سارے جانور مٹی ہو جائیں گے یہ کون ہے یہ بھی تو جانور ہے یہ بھی ریٹ ہو ہوتے بائیں بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے آج یہ کون ہے یہ یہ مٹی نہیں بنے جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں یہ بے نماز ہے ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے کیا اس سے برا اور کیا ہوگا اور کیا سہوان ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے اسی بنا پر یہ تبلیغی حضرات رائبل میں اجتماع کرتے ہیں تاکہ نماز کا ہر شخص کو فکر ہو جائے ہر آدمی کے دل میں یہ فکر پڑ جائے ورنہ ان کو کوئی لالچ نہیں آپ کو ان سے نہیں ان کو آپ سے نہیں نہ کچھ کاروبار ہے نہ کوئی کمانا ہے نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے بلکہ اپنی قدر اور اپنا فکر اور اپنا حصہ اپنا ذکر کرنا ہے دو سارے لوگ کل گئے آج گئے رات کو جائیں گے ان شاء اللہ دعا ہوگی دو لوگ جو جائیں گے ہندوستان سے علامہ تشریف کے بیاض بھی ہوتا ہے اللہ عمل کی توفیق ہاں ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو ہاں بدھ بدھ کے کی شام کو جدو جہانیہ محلے میں بدھ کی شام کو یعنی جمعرات کی رات کو وہ امداد خان صاحب کے مکان پر پہلے بھی کئی مرتبہ تقریر ہوئی ہے ہوا بدھ کی شام کو وہاں بیان ہوگا آپ حضرات تشریف لائیں شریف ہوں جمع رات کی رات کو بھی بدھ کی شام ہوگی آنے والا اور انشاءاللہ آنے والے جمعے کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بقایا مضمون شہید کرنے والوں کا انجام ان کو کہاں تک اللہ پاک نے پہنچایا کس کس طرح سے دنیا میں انہوں نے عذاب بھگتا اور کون لوگ تھے امام حسین کو قتل کرنے والے انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اگلے دن میں آئیں گی اللہ عمل کی طرف سے پتا کروائیں گے آپ پچھلے دنوں کو کوئی یاد میں اپنے پیٹ کا مائک بھول گیا جس کا وہ یاد کر کے لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ جمعے کی بار دروازے پہ موجود ہے آپ نے سنا ہوگا دوستوں نے بھی سنا ہوگا جس کا دل چاہے وہاں سے لے لیں اور وہ سادتے سارے کہ آج ہم دوسرے کی کیسے ہے باہر جس کا دل چاہے گھر میں بال بچوں میں دکان کے محلے میں کھلا پیدل فائدہ اللہ عمل کی توفی پتا کروائے اللہ مسلم وسلم مبارک اللہ کے مولانا محمد نبی حاصل والا آج ادھر رسول کلام یا اللہ سب بیماروں کو شفا کا کرنا الہی سب کے دکھ دردوں کو دور کرنا آج مجھے رمضان کا مندر والے والوں کا بچہ مقبول بستر میں اس کا آپریشن ہوا کا اللہ سے احتیاط کرنا جتنے بھی اسپتالوں میں پڑے ہیں گھروں میں ہیں چلتے پھرتے یا سن سب کو تندرستی عطا فرما جی، سب کی بجلی بنا دے رب نواز کے بخار ہے اللہ کا بھی بخار اتار دے اللہ کے کاروبار برکت عطا فرما سن کی مشکلوں سے آسان فرما حلال روزی کی فرما ہمیں نمازی بنا کلمے ایمان والی موت عطا فرما اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما سارے دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا عالم اسلام کو نمازی بنا یا اللہ یہود نصارہ کی کے سازشوں سے ہم کو خبردار کر یا اللہ یہود نصارہ کے سازشوں کو بے نقاب کر دے ان کے منصوبوں کو ہاتھ میں ملا دے ہم تمام مسلمانوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما صلی اللہ علیہ حمید محمد علیہ وصحاب اجمعین قاری محمد حنیف صاحب مدد اللہ العالی ملتان والے مدنی مسجد ملتان میں نماز کی فضیلت اور بے نمازی کا انجام بیان فرما رہے تھے قاری محمد حنیف صاحب کی تقریروں کے کیسٹ ملنے کا پتہ آپ ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر ایک چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب النسا اسٹریٹ صدر کراچی یاد رکھیے نامور مر قرآرات کی تلاوت مشہور و معروف ناطے اور ممتاز علماء کران کی تقاریر کی گرا قدر کیسٹوں کا مرکز ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زید السر اسٹریٹ صدر کراچی رسول ہے رہو نماز کے چہرے پڑھتے نہیں نماز تو نا قصور ہے اپنے کیے کیا سزا چل پاؤ گے سیدھے ابھی نماز چاہنے جاؤ گے جب جو گی ہر کرا کی دریا اس جب تو کیا کہوگے کنیا شریر حیا سے اس گڑی سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہاں جاؤ گے توبہ کرو کرو نمازیں پڑھا مت رو جھوٹ سے ہر دم بچا کرو مسجد خدا کا کا گھر ہے عبادت کام ہے دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے کرتے رہو نماز قولی رسول ہے بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بہر بڑی مسلم اور بخاری لکھی ہے خبر جو طلب کی نماز تو وہ ناس ہو گیا جس نے پڑھا نماز کو وہ پاس ہو گیا رہو نماز کو بہتر یہ کام ہے دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے نکھاؤ سود کا کھانا حرام ہے بس یہ ہی خدا سے میری صبح شام ہے پابند دی نماز کو کر دو نماز کا اور اس کے دل میں شوق بھر دو نماز کا ناراض اپنی بیوی سے ہوتے ہو ہر گھڑی کہتے ہو کام اس کو خوب ہر گھڑی اس کو بھی ہے نماز سکھائی کوئی گھڑی تم سے نکاح کر کے مصیبت میں ہے پڑی دیکھو نماز پڑھنا نہ اس کو سکھاؤ گے کے ساتھ خود بھی جہنم میں جاؤ گے روز میو تمہیں مرنا ضرور ہے رہو نماز یہ قول رسول ہے اے مومنوں نماز کو تم قضا قرآن میں صاف یہ کہتا ہے کہ دریا مرنے کے بعد ہسری جلا بنائی کا یہی سر پائے گی کو جتن سے جدا کیا اس دم سر حسین اسج کے میں گیا اہل جہاں کشو کے شہادت دکھا دیا حق کی رضا میں اپنا ہی کیا گھر لکا دیا دیکھو کہ کیسی کیسی عبادت نماز ہے بھولے ہمارے دم بھی وہ نعمت نماز ہے روز مومنوں تمہیں مرنا ضروری ہے پر لے رہو نماز یہ قول رسول ہے اے مومنوں نماز خدا سے ملائیں گی مرنے کے بعد گلشن جنت دلائیں گی خالق سے تم کو روز جگہ بخشوائیں گی جنت میں ساتھ اپنے تمہیں لے کے جائیں گی ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے اے مومنوں یہ جو کچھ کے ملک تھا بتایا نماز کا ہوگئے ہسر میں سایا نماز کا مضبوط پکڑے ہاتھ سپایا نماز کا یہ مرتبہ خدا